سفیان سوری نے سعد بن ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن حرمز نے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں علم تنزیل اور حل حلطل انسان پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 891